حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا تو یوں لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے رومیو کے رئیس ہرقل کی طرف سلامتی ہو اس پر جو راہ ہدایت پر چلے ابن یا نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا کہ ابو سفیان نے مجھے خبر دی کہ ہم ہرقل کے ہاں گئے تو اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا تو اس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول محمد کی طرف سے رومیوں کے سربراہ ہرقل کی طرف سلامتی ہو اس پر جو راہ ہدایت پر چلے اما بعد سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھتیس